على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز السامين الكرام اللہ کے حبیب پاک آخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ ہم پر احسان ہے کرم ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ قیامت کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا کہ قیامت آنے والی ہے بلکہ بہت بڑا احسان یہ فرمایا اس کی ایک ایک نشانی اور ایک ایک علامت امت کو آپ نے بتا دیا تاکہ یہ امت جیسے جیسے قیامت کی نشانیوں کو دیکھے قیامت کا ڈر پیدا ہو قیامت کا خوف پیدا ہو اور آخرت کے محاسبے کے ڈر سے اعمال میں سدھار آئے سراط مستقیم پر چلے گناہوں سے باز آئے اگر یہ قیامت کا خوف نہ ہوتا قیامت کا ڈر نہ ہوتا ہر مال والا قارون نظر آتا ہر حکومت والا فراؤن نظر آتا ہر وزارت والا حامان نظر آتا ہر عمارت والا نمرود نظر آتا انسانوں کے تکبر ان کی انانیت اور فخر کو چور چور کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سامنے موت کی یاد کو رکھا قبر کی یاد کو رکھا اور آخرت کی یاد کو رکھا آج اتنا سب کچھ ہو کر بھی ہر انسان کسی نہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہے کوئی فرعون ہے کوئی نمرود ہے کوئی حامان ہے کوئی شداد ہے کوئی ابو لہب ہے کوئی ابو جہل ہے کوئی ادبا اور شیبا ہے کوئی یہودیوں کا سردار عبداللہ ابن سبا ہے کوئی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابئی ابن سلول ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا اللہ نے شان ستاری کا معاملہ فرمایا اللہ تعالی غفار ہوتے رحمان ہوتے کریم ہوتے مالک ہوتے سب کچھ ہوتے اگر ستار نہ ہوتے خدا جانے میری پیشانی پر کیا لکھا ہوتا آپ کی پیشانی پر کیا لکھا ہوتا میرا چہرہ کیا ہوتا اور آپ کا چہرہ کیا ہوتا یہ بنی بنائی دلہنے بن کر بازاروں کی جو عورتیں زینت بن رہی ہیں خدا جانے ان عورتوں کے چہرے کسی میں کتے کا چہرہ نظر آتا کسی میں خنزیر کا چہرہ نظر آتا اور کسی میں گدھے کا چہرہ نظر آتا ہم آخا کی امت ہیں آخا کے ماننے والے ہیں اللہ کو آخا سے پیار ہے اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس محبت کے صدقے میں ہم جیے جا رہے ہیں نہ امام مسلح پر آنے کا لائق ہوتا نہ ڈرائیور گاڑی چلانے کا لائق ہوتا نہ باور کھانا پکانے کے لائق ہوتا کتے نظر آتے سور نظر آتے گدھے نظر آتے بلیاں نظر آتی حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کوفا کی جامع مسجد میں جب جاتے نقاب ڈال کر جاتے عورتیں نقاب ڈالیں نہ ڈالے حضرت چہرے پر نقاب ڈال کر جاتے تھے ایک دن گزرا دو دن گزرا ایک ہفتہ دو ہفتہ لوگوں نے کہا کہ حضرت کب سے آپ مستورات میں آپ کا شمار ہو گیا ہے خواتین کی فہرست میں آپ کا شمار ہو گیا ہے حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ لیتے تو بے ہوش ہو جاتے میں نہیں دیکھ سکتا یہاں کسی کا چہرہ کتے کا نظر آتا ہے اور کسی کا گدھے کا نظر آتا ہے اور کسی کا خنزیر کا نظر آتا ہے اللہ نے میرے کشف میں وہ طاقت دے دی اللہ نے میرے کشف میں وہ قوت دے دی کہ انسان عمل کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ چہرہ مجھے دکھائی دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا امام کے پیچھے نماز پڑھو سنت کے مطابق پڑھو میرے طریقے پر پڑھو سلو کما رائی تمونی وسلی سیکھ کر نماز پڑھو تقبیر تحریمہ آپ کہاں باندھنا کیسے باندھنا رکو میں کتنی ڈگری جھکنا انگلیاں گھٹنے پر رکھنا ران پر رکھنا نگاہ پیروں پر رکھنا سجدے کی جگہ پر رکھنا حضرت اقدس مولانا سید شاہ برار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی آدمی کوئی آدمی سائیکل چلا رہا ہو دیکھ کر سائیکل چلانا سیکھ نہیں سکتا کوئی سمندر میں تیر رہا ہو اسے دیکھ کر یہ تیرنا سیکھ نہیں سکتا فور ویلر ٹو ویلر گاڑی چلا رہا ہو اسے دیکھ کر یہ ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتا فرمایا کہ نماز اتنی ہلکی اور اتنی سستی کہ تیسری سب والا دوسری سب والے کو دیکھ کر سیکھ لے پہلی سب والا امام کو دیکھ کر سیکھ لے پانچویں سب والا اگلی سب والے کو دیکھ کر سیکھ لے کہاں کہ جیسے ڈرائیونگ سائیکل تیرنا پکانا کسی کی انگلی پکڑ کر سیکھے سیکھے بغیر نہیں آتا فرمایا کہ نماز بھی سیکھے بغیر نہیں آتی حضرت فرماتے تھے اپنا تجربہ چالیس چالیس سال ہو چکے ہوتے نماز شروع کر کر لیکن نماز کے مستحبات اور نماز کی سنتوں اور واجبات کا اسے پتا نہیں ہوا کرتا تھا سیکھنے سے کبھی آپ نے نماز سیکھی عالم کی قدر نہیں ان کی قدر نہیں اولیاء کا دل میں مقام نہیں اب علماء کو لوگ مشورے دیں گے بیان کی یہ ترتیب ہونی چاہیے بیان میں یہ بولنا چاہیے فجر کی نماز کتنے وقت میں پڑھنی چاہیے ظہر ایسے ہونی چاہیے مشورہ عالم کو دو گے امام کو دو گے معذن کو دو گے سیکھو گے نماز کبھی پوچھا آپ نے میرا تکبیر تحریمہ کا طریقہ صحیح ہے میں رکوع میں جاتا ہوں صحیح ہے میں سجدے میں جاتا ہوں صحیح ہے نماز کی واجبات میں ایک واجب ہے جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو اس کا حق دیا جائے سجدے میں جائے تو اس کا حق دے سجدے سے اٹھے تو اس کا حق دے رکو سے اٹھ کر جب قومے میں جاتے ہیں قومے کا حق دے اگر حق نہیں دیا حق میں کوتا ہی ہوئی سجدے سہو واجب ہوتا ہے پینالٹی واجب ہوتا ہے اور اگر سجدے سہو نہیں کیا وہ تو نماز دہرانے کے لائق ہوتی ہے ہمیں پتا ہے کہ واجبات کیا ہیں تابل ارکان کسے کہتے ہیں نماز پڑھنا بڑی بات نہیں نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا بڑی بات ہے وضو کرنا بڑی بات نہیں وضو کو سنت کے مطابق کرنا بڑی بات ہے غسل کرنا بڑی بات نہیں غسل کو سنت کے مطابق کرنا بڑی بات ہے انگوٹھی ہے دسی ہوئی ہے امپورٹڈ صابن استعمال کیا شامپو استعمال کیا لیکن انگوٹھی کو حرکت نہیں دی پانی نہیں پہنچا یہ ستر مرتبہ اپنے اوپر پانی بہا لے ستر ٹپ پانی خالی کر لے لیکن اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا اور غسل صحیح نہیں ہوگا تو وضو صحیح نہیں اور وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں اتہور شطر المان آخا نے فرمایا کہ باقی آدھا ایمان ہے کبھی آپ نے سیکھنے کی فکر کی کیا ضرورت ہے پیٹ میں درد ہے کہیں بڑی بیماری نہ ہو جائے بیوی کے چھینکیں آتی ہیں کہیں دمے کی بیماری نہ ہو جائے کہیں ٹی بی نہ ہو جائے نماز جائے اکارت تو جائے وضو جائے تو جائے وضو کے اندر آزا ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر کوہنی خشک ہے یا بنلی خشک ہے سوکھی ہے آخا نے فرمایا ویل النار جتنا حصہ سوکھا رہ گیا یہ جہنم میں جائے گا سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوئے ابھی پیٹ سیدھی نہیں ہوئی اب دوڑ کر آئے کہ امام رکو میں چلا گیا امام سجدے میں جا رہا ہے اللہ اکبر کہا رکو میں گئے اور امام صاحب سجدے میں گئے کھڑے نہیں ہوئے فوراً چلے گئے تعدیل ارکان نہیں ہوا اگر یہ کام انفرادی نماز میں ہو سجدے سہو واجب ہے اور سجدے سہو نہ کرے تو اس کو نماز دہرانے کے لائق ہے اس کا پتا ہی نہیں تو کام کریں گے اور کہاں ہم نماز کو دہراتے پھریں گے تو نماز چھوڑنے والے کا چہرہ کیسا ہوگا ناپاک کا چہرہ کیسا ہوگا یہ اللہ کا کرم کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر شام ستاری کا معاملہ کیا کوئی عبد الغفور نظر آتا ہے کوئی عبد الحنان نظر آتا ہے کوئی سمیہ نظر آتی ہے کوئی حاجرہ نظر آتی ہے یہ آقا کے جوتوں کا صدقہ ہے ورنہ کوئی گدھا نظر آتا سور نظر آتا حدیث پاک میں ہے آقا نے فرمایا امام کے پیچھے نماز پڑھو تو امام کے رکن سے پہلے اپنا رکن نہ کرو ابھی امام رکو میں نہیں گیا آپ چلے گئے امام سجدے میں نہیں گیا آپ چلے گئے امام نے سلام نہیں پھیرا آپ نے سلام پھیر لیا فرمایا ممکن ہے اللہ تمہارے چہروں کو گدھے کے چہرے میں نہ بدل دے یہ حدیث ہے یہ محدث برسوں سے حدیث پڑھایا کرتے تھے اور جب یہ حدیث پڑھانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ انسانوں کا چہرہ کیسے گدھے کا بنا سکتے تو بس دوسرے ہی دن سے نقاب ڈال کر آنے لگے حدیث پڑھانے لگے شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ فرمانے لگے کہ اس حدیث پر شبہ کیا تھا کہ اللہ انسانوں کا چہرہ کیسے گدھے کا بنائیں گے اللہ نے کہا یوں بناتے ہیں ہم گدھے کا چہرہ اللہ نے بنا کر دکھا دیا یہ آقا کا احسان ہے آقا کی امت میں ہونے کا صدقہ ہے ورنہ آج قیامت کا ڈر رکھ کر قبر کا ڈر رکھ کر موت کا ڈر رکھ کر کون سی ہمارے پاس سچائی ہے یہ آخا کا احسان کہ آخا نے نہ صرف یہ کہ قیامت سے ڈرایا اور ایسی ایسی بیماریاں جن بیماریوں کا تذکرہ پرانی کتابوں میں نہیں پرانی ڈکشنری میں نہیں ہمارے دادا کو پوچھو ہمارے نانا صاحب کو پوچھو اور جن کی عمریں اسی سال اور ستر سال سے متجاوز ہیں آپ ان سے پوچھو کہ صاحب بی پی کیا ہوتی ہے شوگر کیا ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے برین ٹیومر کیا ہوتا ہے کینسر کیا ہوتا ہے بس بہت بڑی خطرناک بیماری پلیٹ کی بیماری تھی چیچک کی بیماری تھی تعاون کی بیماری تھی ٹائیفائڈ بخار تھا ملیریا اگر آ جاتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ بڑی خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہے اتنی بیماریاں دے کر اتنے نشانیاں دے کر اتنی علامتیں دے کر کوئی فرعون ہے کوئی حامان ہے کوئی شداد ہے کوئی قارون ہے کوئی عبداللہ ابن اوبئی ہے کوئی عبداللہ ابن سبا ہے کوئی ابو جہل ہے کوئی ابو لہب ہے نہ ہوتا ہر کوئی فرعون نے وہ کام نہیں کیا ہوگا قارون نے وہ کام نہیں کیا ہوگا شداد نے وہ کام نہیں کیا ہوگا نمرود نے وہ کام نہیں کیا ہوگا ابو جہل ادبا اور شیوا نے وہ کام نہیں کیا ہوگا جو آج غیر تو غیر مسلمان نہیں کر رہا ہے کیا ہے نمازوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے قرآن کے ساتھ رشتہ کتنی دولت سے محبت ہے ایک ایک علامت آقا نے جو بیان فرمائی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جیسے آج کے جمعہ ہونے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب بھیگ کے ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اور مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شک نہیں ہے اس سے زیادہ یقینی طور پر ایک ایک نشانی نظر آ رہی ہے میں اگر ان نشانیوں کا تذکرہ کروں ہمارے علماء نے کہا کہ وہ تین قسم کی ان نشانیوں کو تین قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلی علامات بعیدہ یعنی دور کی نشانیاں دوسری علامات متوسطہ درمیانی درجے کی نشانیاں اور تیسری علامات قریبہ یعنی بالکل قیامت کے قریب کی نشانیاں علامات بعیدہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست مبارکہ فرمایا میرے آنے کے بعد قیامت میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ جاتا انا وسا تو ان دو انگلیوں کو امت کے سامنے دکھا کر فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانا فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان علامتوں کو علامت بعیدہ یعنی دور کی نشانیاں کہتے ہیں جو آقا کے زمانے میں سرزد ہو گئی یا آقا کے ارد گرد زمانے میں جو واقعات پیش آئے اور جن کو آقا نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان کو علامات بعیدہ یعنی دور کی نشانیاں کہتے ہیں اور علامات متوسطہ جن کے بارے میں حدیث پاک کی ہر کتاب کے اندر قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے اور یہ وہ علامات متوسطہ ہیں کہ ایک ایک نشانی بیان کی جائے تو ہر نشانی سے متعلق آدمی یہ کہے گا حضرت میرے بارے میں جان لیے بول رہے ہیں ایک ایک چیز حدیث دیکھو اور امت کے اندر اس کا نمونہ دیکھو بخاری دیکھو عورتوں میں نقشہ دیکھو کشمشی دیکھو تاجروں میں نقشہ دیکھو ابو داؤد دیکھو مسجدوں کا حلیہ دیکھو نسائی دیکھو نوجوانوں کی کیفیت دیکھو اور ابن ماجہ دیکھو کنجوسوں کی کنجوسی ایک ایک علامت اگر اس کو بڑھا جائے سنا جائے بیان کیا جائے میں نے کہا پہلی سب والے سمجھیں گے حضرت ہمارے دشمن ہیں اور سوچ کر سمجھ کر ہماری زندگی کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں ایک ایک علامت جو آپ نے فرمائی اب نظر آ رہی ہے ان کو علامات متوسط کہا جاتا ہے جیسے کہ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مسجدوں پر فخر کیا جائے گا مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہوگا مسجدوں کے ذمہ دار غیر دیندار ہوں گے اب مسجد کا بنانے والا اگر کوئی اس مجمع میں ہے کہے گا کہ حضرت میرے بارے میں بول رہے ہیں چودہ سو تیس سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بلند اور بالا یہود و نصارہ کی طرح مساجد کو مزین کیا جائے گا پختہ کیا جائے گا اور فخر کیا جائے گا مباحت کیا جائے گا مسجدیں مسجد عمارتوں کے اندر ہوں گی لیکن نماز سے خالی ہوں گی نظر نہیں آ رہا مسجدوں میں شور شرابے نہیں ہوتے پورے ہندوستان میں پورے عالم کی بات نہیں پوری دنیا کی بات نہیں پورے ہندوستان میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کسی مسجد کے اندر وہاں بھی سنی کا جھگڑا نہ ہوتا ہو دیوبندی بریلی کا جھگڑا نہ ہوتا ہو تبلیغی اور جو ہے بدبی کا جھگڑا نہ ہوتا ہو کمیٹی اور مقتدیوں کا جھگڑا نہ ہوتا ہو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں چودہ سو تیس سال پہلے میرے آقا نے فرمایا مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہوگا آوازیں بلند ہوں گی قرآن شریف کو کانوں کے طرز میں پڑھا جائے گا قرآن شریف کی جو حقیقی تجوید ہے حقیقی پڑھنے کا سچا طریقہ ہے اس پر پڑھنے والے کم ہوں گے آج معیار کیا ہے آج معیار یہ ہے کہ ساتھ امام کا انتخاب ہوتا ہے اور امام کا تقرر ہوتا ہے اور اسے سلیکٹ کون کرتے ہیں بھائی آپ کو کالج کے اندر لیکچرار کا پوسٹ لینا ہے تو سلیکٹ کون کرتے ہیں پروفیسر کرتے ہیں آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں کانسٹیبل کا پوسٹ لینا ہے سلیکٹ کون کرتے ہیں ڈی آئی جی کرتے ہیں آئی جی کرتے ہیں بڑے بڑے آئی پی ایس آئی ایس افسر کرتے ہیں مساجد میں بلال کے نائب کا تقرر مساجد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا تقرر سود کھانے والا کرتا ہے رشوت کھانے والا کرتا ہے داڑھی اڑانے والا کرتا ہے عورت کی اب میں کہا نا کہ اگر میں ان کو کہوں کمیٹی والے یہ سمجھیں گے کہ حضرت ہمارا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں نماز کے بارے میں کہوں گھروں کے بارے میں کہوں عورتوں کے بارے میں کہوں احمد امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر ایک روایت کو نقل کیا اب اس روایت کو بیان کروں جو منافق ہوگا کمینہ حرامی جس کے خون کے قطرے قطرے کے اندر عداوت بھری ہوگی دشمنی بھری ہوگی حق کی نفرت بھری ہوگی وہ کہے گا کہ حضرت میرے بارے میں حدیث بول رہے ہیں اس لیے خاص طور سے اس حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں امام احمد ابن حمل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب کو مرتب کیا مسند امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی کتابوں کو مرتب کیا اس کو معطا امام مالک کہتے ہیں امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب کو مرتب کیا معبتا امام احمد کہتے ہیں تو جو امام نے جو حدیث کی کتاب مرتب فرمائی اس کو مسند یا معبطہ کہتے ہیں مسند احمد ابن حمل میں یہ حدیث ہے اور حدیث کے راوی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ آدمی آدمی کے ساتھ ایسے ملے گا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کارخانہ بند کر کے آیا کوئی دکان بند کر کے آیا کوئی پیٹرول گاڑی میں ڈال کر آیا کوئی حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام نے جو جن ملک بلقیس کے اٹھا کر لانے کے لیے استعمال کیا کسی نے جن کا استعمال نہیں کیا ہر لفظ قربانی دے کر آیا ہے ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کوئی وقت کوئی مال کوئی جان کوئی دکان کوئی کارخانہ اور کچھ نہ ہو اتنا وقت تو بازار میں لگ سکتا تھا اتنا وقت بیوی کے ساتھ لگ سکتا تھا اتنا وقت اولاد کے ساتھ لگتا تھا کیا نظر آ رہا ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کا ہمدرد ہوں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو حق سے محبت ہے آپ کو نورانی مسجد سے تعلق ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہیں فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا گاڑا سلام کرے گا اور ایسی محبت سے ملے کھانے ہاں، نظر نہیں آ رہی کیوں چہرہ اترا ہوا آخا نے فرمایا ایک نمبر کا وہ تیرا دشمن ہوگا خون کے قطرے قطرے میں منافقت ہوگی یہاں بیٹھ کر بات سنے گا اور پیچھے جا کر کہے گا کیا جی ممبر پر گالیاں کے جی آتے سو لنگے چولیاں کے جی آتے سو امام محمد ابن حنبل کی کتاب راوی حضرت معاذ ابن جبل بیان کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں یہ کہوں تو جس نے یہ کام کیا وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ حضرت میرے بارے میں حدیث بول رہے آخا نے فرمایا میں ان عورتوں کو دیکھ رہا ہوں جو عورتیں سر پر اون کے کوہان کی طرح چونڈا باندھے ہوئے ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ میری بیگم کیسے ہے آپ کو معلوم نہیں میری بیگم کی کیفیت اور آپ کے بیگمات کی کیفیت کا ہی مجھے نہیں لیکن آخا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ایسی عورتیں کہ جن کے سروں پر اون کے گوہان کی طرح بالوں کا چونڈا بندھا ہوا ہے اور ان کے جسم پر ایسا لباس ہے کہ ہننا آریات کاسیات پہنی ہوئی ہیں لیکن حقیقت میں ننگی ہیں بنگلور کے اندر اسلامک بوٹک نامی ایک برخے کی دکان ہے نام کیا ہے اسلامک بوٹک ہے اور کام ہے کافر بوٹک کا ایسے برقے کہ اگر اس برقے کو پہن کر ٹیلر کے پاس جایا جائے چولی کا ناپ دینے ٹیلر ناپے بغیر سینے کا ناپ بتا دے گا اتنے انچ کا اس کا سینا ہے اتنے انچ کی اتنی کمر ہے اور اتنے انچ کا اس کا دھوپڑ ہے اور اس کی شرمگاہ ہے اس کی پیٹ ہے آخا نے فرمایا قیامت کے قریب حرام کا نام بدل کر حلال کہہ کر مسلمان اس کو استعمال کریں گے شراب کو ٹانک کا نام دیا جائے گا ہومیوپیتھک کے اندر کوئی ٹانک الکوہل کے بغیر نہیں ملتی کیا کوئی اس کو الکوہل حرام سمجھ کر آج تک کسی مسلمان نے اس کا فتوا تو پوچھا کسی عالم سے ایک ایک چیز حضرت مولانا عجیب الہی میرٹی رحمت اللہ علیہ جو مہاجر مدینہ منورہ ہیں ہندوستان سے مدینہ طیبہ چلے گئے اور حضرت کا وشال مبارک وہی ہوا حضرت نے قیامت کی نشانیاں ایک کتاب بالکل عام فہم اور سادہ زبان کے اندر لکھی ہے ایک حدیث پڑھیے اور اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھی فرمایا کہ نام بدل کر لوگ کام کیا کریں گے ماٹی کیج والا کبھی کہتا ہے میں ماٹی کیج کے گھر میں ہوں میں سو روپے بھاڑا دے رہا ہوں میں پانچ سو روپے بھاڑا دے رہا ہوں دستور کیا ہے بھاڑے کے گھر کا دستور کیا ہے گیارہ مہینے کا ایڈوانس لیا جاتا ہے گیارہ مہینے کا اگریمنٹ کیا جاتا ہے اگر گھر کا بھاڑا ایک ہزار روپے ہے تو مالک مکان کو حق گیارہ ہزار روپے ایڈوانس لینے کا ہے یہ دستور ہے ہے نا اب دیکھیے تین لاکھ روپے ایڈوانس دیے گئے اور ساڑھے تین سو روپے بھاڑا دیا گیا اگر ساڑھے تین سو روپے بھاڑا تسلیم کیا جائے تو گیارہ مہینے کا بھاڑا کتنا لگتا ہے اور آپ نے کس خطا میں کس جرم میں کون سی نیکی کرنے میں کس کے باپ پریشان کرنے کے لیے آپ نے تین لاکھ روپے دیے چودہ سو تیس سال پہلے میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا نام بدل کر یہ امت حلال کہہ کر اس کو استعمال کرے گی ٹی وی نہیں تھی کیمرہ نہیں تھا موبائل نہیں تھا موبائل کے اندر فوٹو پکڑنا نہیں تھا موبائل کے اندر ویڈیوگرافی نہیں تھی آج کیا مسلمان کسی کا موبائل نماز کے اندر جیب سے گر جائے یہ خطا آپ کر لیں جرم آپ کر لے اٹھا کر امیجز کھول کر دیکھے پکچر کھول کر دیکھے پھر دیکھ لے اگر صحیح باپ سے نہیں پیدا ہوا تو فوٹو نہیں ملے گی ضرور کچھ نہ کچھ مسالہ ملے گا اور کچھ نہ کچھ ملے گا ایک ایک میں نے کہا نا مجھے کسی سے کوئی عداوت نہیں مجھے آپ کی جنم کنڈلی کا پتہ نہیں آپ کی بیگمات کی غلامی کا توق نہ آپ کے کسی کے گلے میں بڑا ہوا میرا رب ستار ہے آپ کی داڑھی آپ کا جبا آپ کا امامہ آپ کے پیشانی کے نماز کا کھٹا نظر آ رہا ہے لیکن آقا نے حضرت ماد ابن جبل نے آخا کی جو بات کو نقل کیا خون کے قطرے قطرے میں منافقت ہوگی خون کے قطرے قطرے میں دشمنی ہوگی وہ آپ جانے وہ آپ کا رب جانے آقا نے فرمایا کہ دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کیا جائے گا اور باپ کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جائے گا باپ کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جائے گا مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے باپ کا آپ کے دل میں کیا احترام ہے آپ کا دوستوں کے ساتھ کیا سلوک ہے لیکن آخا نے علامات متوسطہ جس کو علماء نے بیان فرمایا اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی آقا نے فرمایا انتلی دل امت بتا کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی مطلب یہ ہوگا کہ کام والا یجمان ہو جائے گا اور یجمان کام والا ہو جائے گا یجمان چھٹی مناتا ہے یجمان یہ غلام چھٹی مناتا ہے غلام پکنک کو جاتا ہے غلام بیوی کو لے کر سیر سپاٹا کرتا ہے اور یجمان چوبیس گھنٹے بیوی کا پاکانا چاٹتا ہے عورت کا حیض و نفاس چاٹتا ہے ان کی سنتاؤں کی فکر کرتا ہے نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے سات بجے یجمان جاتا ہے اسے اپنے کاروبار کی فکر اپنے دکان کی فکر اپنے مکان کی فکر ساڑھے گیارہ بجے پونے بارہ بجے یہ نوکری یجمان گراف کر کر شیمپو ڈال کر حجام کی دکان میں ڈا جا کر انشٹ کر کر یہ یجمان بن کر آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ کیوں نہیں کہتے ارے صاحب یہاں پر جو ہے یجمان مل جائیں گے کارخانے مل جائیں گے کام والا نہیں ملتا چودہ سو تیس سال پہلے میرے آقا نے فرمایا انتلی دل امدورا کہ باندھی اپنے آقا معاملہ الٹا ہو جائے گا کام والا یجمان ہو جائے گا اور یجمان کام والا وہ سیر سب اس کے باپ کا کیا جانا دکان بند ہو کارخانہ بند ہو بزنس نہ ہو اس کے باپ کا کیا جانا سو روپے سوا سو روپے اس دن کی پگار کٹے گی اور تنخواہ کٹے گی اس یجمان کا تو ہزاروں کا نقصان اس نے تو فائنانس میں لے رکھا ہے اسے لون بھرنا ہے اسے چٹی کا پیسہ بھرنا ہے اسے کرایہ بھرنا ہے اسے بیوی کی فرمائش کو پورا کرنا ہے اسے اولاد کی غلامی کرنا ہے انتل امد اور فرمایا کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی حدیث پاک میں آقا نے فرمایا دنیا میں اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو آپ نے سنا ہے نا حدیث کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کیا کرے ہے نا ایک نمبر کا سجدہ اللہ کے لیے اور قرآن کھنگال کر دیکھ لیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا اللہ نے بیان فرمایا ہے سب سے بڑا درجہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا بقدا رب کا اللہ والدین احسانہ کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور آگے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو ماں اس کے قدموں کے نیچے سینڈل نہیں جنت ہے اور باپ داڑھی منڈا نہیں یہ جنت کا دروازہ ہے سب سے اونچا مقام اللہ اللہ کے نبی کے بعد کائنات میں ماں باپ کا ہے وائن جاہدا کا اللہ انتشری کا بھی ماں سال کا بھی ہی علم فلاحما اگر کفر کا حکم دیں اگر شرک کا حکم دیں اگر بدت کا حکم دیں اگر گیارہویں کا حکم دیں اگر چہلم کا حکم دیں اگر پور کی فاتحہ کا حکم دیں اور اگر کنڈے کی رسم کا حکم دیں اگر زیارت کے لڈو بانٹنے کا حکم دیں فلا ہوا ان کی بات نہ مانو ان معاملات میں لیکن وہ صاحب ہوں پھر دنیا معروف اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کو پیسہ دینا بند کر دو ولا تکلوما افیوں ولا تنہر ہوما ان کو اس تک نہ کہو جھڑکی نہ لاؤ چہرے پر جھریاں نہ لاؤ ان کے سامنے جھلیوں کا چہرہ بسورا ہوا چہرہ نہ لاؤ ولا تک اللہ لیکن یہ نہیں کہا حدیث میں اللہ کے بعد اگر کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا میں اولاد کو حکم دیتا کہ وہ ماں باپ کا سجدہ کرے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس لیے کہ اللہ رسول کے بعد مقام کس کا ہے ماں باپ کا ہے لیکن حدیث میں یہ کہا گیا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے بعد کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا میں دنیا کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کیا کرے بہت اونچا مقام ہے شوہر کا شوہر ناراض ہو عورت کا حج قبول نہیں شوہر ناراض ہو عورت کا سجدہ قبول نہیں شوہر ناراض ہو اس کا صدقہ اور خیرات قبول نہیں شوہر ناراض ہو اس کی نیکیاں ایک بالش اس کے سر کے اوپر نہیں چڑھتی سب کچھ شوہر ہے اور کہا اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کیا کرے لیکن چودہ سو تیس سال پہلے امام الاولین والآخرین سعید العین سعید الجن سعید البشر امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ الٹا ہو جائے گا یہ اس کو سجدہ کرے گا یہ اس کا طواف کرے گا اس کے مکر کو نہیں پہچان میں اگر یہ کہوں جو مرد عورت کا حیث چاٹتا ہے نفاس چاٹتا ہے اور جو مرد عورت کی غلامی کرتا ہے زائد بکر غلام غلام غلام غلام اب وہ یہی سمجھے گا کہ حضرت میری زندگی کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں آخا نے نیامت کی وہ نشانیاں بیان کی کہ اس نشانی میں جو آدمی ملوث ہے اور اس کو جو بیان کرے محدث تو یہی سمجھے گا کہ میرے بارے میں یہ روایت ہے اور میرے بارے میں یہ حدیث ہے اس کے مکر کو کوئی نہیں پہچان سکا اس کے فریب کو کوئی نہیں جان سکا سوائے دیپداروں کے سوائے اللہ والوں کے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان قید شیطانی کانا ضعیفہ شیطان جو چال چلتا ہے اس کی چال کمزور ہے اس کی چال کو پہچانا جا سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ پھنس جاتا ہے علماء نے بیان کیا کہ شیطان ایک ایسا داؤ پیک جانتا ہے ایک ایسی ادا جانتا ہے کہ اگر وہ اس کو کر لے تو اللہ سے مغفرت کا پروانہ اسے مل جائے گا اب بھی جانتا ہے کل بھی جانتا تھا جب پیدا ہوا تب اسے یہ علم دیا گیا کہ میری رضامندی کا راز کیا ہے میری خوشنودی کا راز کیا ہے میں ان کے گناہوں کو سمندر کے چھاپ کے برابر ہو اور ریت کے ذرات کے برابر ہو اور ستاروں کے تعداد کے برابر ہو میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں کب معاف کرتا ہوں شیطان یہ داؤ پہ جانتا ہے لیکن علماء نے کہا کہ وہ یہ کرتا ہے کہ صاحب میں کل توبہ کر لوں گا میں کل توبہ کر لوں گا فیبروری کے مہینے میں جا کر کہتا ہے مارچ میں کر لوں گا مارچ میں جاتا ہے کہتا ہے اپریل میں کر لوں گا اپریل میں جا کر کہتا ہے مے کے مہینے میں کر لوں گا گرمی میں جا کر کہتا ہے جاڑے میں کر لوں گا جاڑے میں جا کر کہتا ہے کہ میں برسات کے موسم میں کر لوں گا بچپنے میں کہتا ہے جوانی میں کر لوں گا اور جوانی میں کہتا ہے بڑھاپے میں کر لوں گا علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کا جہنم میں جانا مقدر ہے ماؤ سے پہلے جب آثار شروع ہو جاتے ہیں اور شیطان اس داؤ پیچ کو اپنانا چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذہن سے وہ بات نکال دیتے ہیں وہ توبہ نہیں کر پاتا اللہ کو راضی نہیں کر پاتا شیطان کا مکر پکڑا جاتا ہے شیطان کا شیطان کی چال پکڑی جاتی ہے لیکن عورت کے بارے میں قرآن نے کہا امن قیدہ کن عظیم تمہارا جو مکر ہے بڑا خطرناک ہے اگر میں کہوں پہلی صف آخری صف ساڑھے بارہ میں گیارہ میں آنے والے سوا کے بعد آنے والے ڈیڑھ کے بعد آنے والے خدا جانے کون اس بلا میں ملوث ہے کون اس عذاب میں گرفتار ہے یہ اللہ بہتر جانے شیطان کے مکر کو جان کر بچا جا سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے پھوکے پڑھے بھاگ جائے گا لاہور پڑے تھوکے بھاگ جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان ایسا بدکتا ہوا بھاگتا ہے کہ اس کے پاخانے کے راستے سے ہوا خارج ہونے لگتی ہے ڈر کر بدک کر بھاگتا ہے یہ اذان کے وقت کتے بھوکتے ہیں جانور چلاتے ہیں یہ شیطان جو بھاگتا ہے تو کسی کتے کو ٹانگ مار دیا کسی کتے کے پیٹ پر اس نے پاؤں رکھ دیا ہوش حواس چلے جاتے ہیں اسی لیے بریلوی علماء کہتے ہیں کہ مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد اذان دینی چاہیے تاکہ سوال و جواب کے وقت جو ہے وہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے ہمارے علماء نے کہا کہ شیطان تو بریلیوں کی قبر میں آتا ہوگا لیکن سنیوں کی قبر میں نہیں آتا اذان ثابت نہیں ہے تدفین کے بہرحال ان کا کہنا یہ کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے حدیث پاک میں ہے آپ اذان تو بھاگ جائے گا عملیات کے اندر کئی عامل اذان پڑھ کر کان میں پھونکتے ہیں اقامت پڑھ کر ڈامے کان میں پھونکتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اذان پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان پاخانے کے راستے میں انگلی کر کر شیطانیت اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے بول کان میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اذان کے کلمات سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے یہ تو وہ شیطان ہے جو اذان سن کر بھاگ جائے اور یہ جو گھر کی شیطانی ہے سو اذانیں سنو خود مسلط ہو جائے گی وہ خود ازان دینے لگے گی اس کے فتنے سے بچنا اہل ایمان کا کام ہے متقیوں کا کام ہے دنیا کے کتوں کا کام نہیں دنیا کے پجاریوں کا کام نہیں اولاد کی محبت سے بچنا اور بیویوں کی محبت سے بچنا مال کی محبت سے بچنا کارخانے کی محبت سے بچنا دولت کی محبت سے بچنا زمین کی محبت سے بچنا اپارٹمنٹ کی محبت سے بچنا مکان کی محبت سے بچنا اور رشتے داروں کی محبت سے بچنا ملک کی محبت سے بچنا قبیلے کی محبت سے بچنا خاندان کے تعصب سے بچنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے عورت آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے اب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھا اس لیے کہتا ہوں مان لو میرے بھائی مان لو شہادت کو سینے سے لگاؤ راہ شہادت کی دعا مانگو زندگی کی نفرت لاؤ دنیا کی نفرت لاؤ ساری دنیا ایک پیشاب کے قطرے کے برابر نہ لگے وہ تربیت پاؤ کوئی ہمیں گرائے کوئی پرواہ نہیں کوئی ہمیں آسمان کے عرش تک اٹھائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں بے نفسی کی زندگی گزارو ذرا کسی کو کچھ بول دو کیا صاحب داڑھی بڑھ رہی ہے نہیں نا ساری زندگی بات چیت کو چھوڑ دے گا کیا فجر میں نہیں آئے نا کیا آپ شادی کے اندر یہ معاملہ کیے نا کیا آپ کا معاملہ صحیح نہیں آپ قرض ادا نہیں کرتے کیا آپ یہ بیان سنتے تو کیا یہ آپ نہیں ملا اب زندگی بھر بات نہیں کرے گا یہ نفس کی پوجا ہے یہ حق کا ماننے والا حق کا پجاری ہوتا ہے حق کا دیوانہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہر رکعت میں یہ دن سراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یہ کیا ہے سیدھا راستہ کہ اگر آپ کے تعلق سے کوئی بات آئی تو آپ نے نین بلا کو طلاق مغلزہ دے دیا اور جنہوں نے دیا کیا پا لیا انہوں نے کیا پا لیا کتنے گھنٹے ان کے اندر تقوی کی باتیں ملتی ہیں اور کتنے ان کے درجات بلند ہوئے اور وہاں جائیں گے وہاں حق نہیں کہا جائے گا کیا وہاں جہنم کا راستہ بتایا جائے گا کیا وہاں جنت پر پردے نہ گا کوئی نہیں بچ سکتا اگر بھاگے گا حق دامن چھوڑ کر میرے رب کی قسم وہ نوبت آئے گی اس کا پیشاب وہ پینا پڑے گا اس کا پاخانہ وہ چاٹنا پڑے گا مان لو یہ کمی نہیں یہودی قوم ہے عیسائی قوم ہے اسرائیل قوم ہے اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ صاحب میڈیا یہود و نسارا کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے جہاد کو ایک گالی کی طرح پیش کر دیا کسی مدرسے کے محتمیم سے کہو ایسے ہی انشٹ کر کر کسی داڑھی مڈے کو افسر کی شکل دے کر ہاتھ میں فائل لے کر ایک سرکاری جیپ کا نقشہ بنا کر اور اس میں ہندوستان کا نقشہ بنا کر متوین صاحب کے پاس جا کر کنڑ میں بات کرو پوچھو سنا ہے کہ یہاں جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے اس کا پیشاب پتا ہو جائے گا صاحب آپ کو کس نے کہا جی اللہ یہ کیا ہے امپریشن یہ کیا ہے تاثر قرآن میں جہاد کی آیتیں نہیں ساڑھے سات سو آیتیں میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم براہ راست جہاد کی ہے کسی خطیب سے کہو میں حکومت کا جاسوس ہوں انٹیلیجنس کا افسر ہوں سنا تمہارے بارے میں تم جہاد کے بارے میں کہتے ہو طالبان کے بارے میں کہتے ہو ارے صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ میری بیوی کو میں چھوڑ سکتا ہوں میری ماں کا انکار کر سکتا ہوں نہیں نہیں میں ٹیلی کے بارے میں میں دہشت گردی کے بارے اسی لدینہ یقاتلون فی سبیل اللہ ساڑھے سات سو آیتیں کلام پاک کی کلام پاک کے اندر جہاد کی نسیں سری ہے جیسے نماز کا حکم روزے کا حکم اذان کا حکم حج کا حکم عمرے کا حکم صدقے کا حکم زکات کا حکم انفاق کی اللہ ماں کے ادب باپ کا ادب میرے رب کی زٹ و جلالت کی قسم اسی طرح سب نس سری ہے وضاحت کے ساتھ ساڑھے سات سو تھے نہیں صاحب ہمارے مدرسے میں تو پھر یہ جو ساڑھے سات سو آیتوں کی تعلیم تم نہیں دیتے ہو جب ترجمہ قرآن استاد پڑھاتا ہے یہ ساڑھے سات سو آیتوں کو چھوڑ دیتا ہے جب حدیث پڑھاتا ہے کتاب المغازی جنگوں کا بیان بدر کا بیان تبوک کا بیان عہد کا بیان تائف کا بیان ہجرت کا بیان اور نبی نے جو تھوکا اپنے دشمن پر اس کا بیان نبی کے تلوار کا بیان نبی کے نام آج جو آئے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المقاتل صلی اللہ علیہ وسلم المقاتل فی سبیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی کا نام امام الانبیاء ہے نبی کا نام سعید الاولیاء ہے نبی کا نام شافی محشر ہے نبی کا نام ساقی کوثر ہے نبی کا نام صاحب الجہاد ہے نبی کا نام مقاتل ہے نبی کا نام مقاتل فی سبیل اللہ ہے اور نبی کا نام صاحب الغزوات ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صاحب ہماری میں کسی کمیٹی سے پوچھ ہمارے امام صاحب نہیں خالی نماز روزے کے بارے میں بول دیں ماں باپ کے بارے میں بول دیں آج تک سود کے بارے میں جو امام نہیں بولا وہ دیہات ایسا امپریشن دیا ایسا تاثر دیا مدرسے کے محتبیب انکار کرنے لگے مسجد کا ملا انکار کرنے لگا کیا گالی ہے جی آپ یہ جو پاس سرجری کی جاتی ہے کیا جرم ہے یہ جو ملک کی سرحد میں دہشت گرد داخل ہوتا ہے اور فوجی اس کو مارتا ہے کیا یہ دہشت گردی ہے کسی ملک پر حملہ کرنا جرم ہے اسلام پر حملہ کرنا جرم ہے قرآن پر حملہ کرنا جرم ہے نبی کا کارٹون بنانا جرم ہے حلال کو حرام کہنا جرم ہے حرام کو حلال کہنا جرم ہے عورت کو پردے سے نکالنا جرم ہے عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکالنا جرم ہے داڑھی کو منڈوانا جرم ہے جیسے ملک کی کسی سرحد میں کوئی سرحد پار آدمی داخل ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہے اور اس فوجی کو اور اس میجر کو انعام دیا جاتا ہے جو اس دہشت گرد کو مار گرایا جاتا ہے اس اسلام کی سرحد کے اندر اگر کوئی منافق داخل ہوگا اگر کوئی یہودی کا پلا داخل ہوگا اگر کوئی امریکہ کا پلا داخل ہوگا اگر کوئی نسارا کا پلا داخل ہوگا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس دہشت گرد کو مار گرایا جائے اسی کا نام جہاد ہے دل خراب ہو گیا بائی پاس سرجری کی جا رہی ہے اسے مارا نہیں جا رہا ہے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے اسی کا نام جہاد ہے ہڈی میں پیپ آ گیا گودے کی جگہ ہڈی توڑی جا رہی ہے ارے صاحب یہ دہشت گرد پھاڑ رہا ہے ہڈی توڑ رہا ہے نہیں کیوں اس لیے کہ جسم کو صحیح کیا جائے اس مسلمانوں کی جماعت سے منافق کو الگ کیا جائے اس مسلمانوں کی جماعت سے یہودی کو الگ کیا جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے جہاد گالی نہیں جہاد نعمت ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اگر یہ اعلان کروں میرے پاس امریکہ کے ایک سائنسدان کا پتہ ہے اور ان سے میرا تعلق ہے وہ میرے شاگرد ہیں ان سے میرا رشتہ ہے ایک فارمولہ ایسا جانتے ہیں کہ اگر کوئی اس فارمولے کو اپنائے گا تو زندگی کے پانچ سال بڑھ جائیں گے ساٹھ سال میں موت آنی تھی ساٹھ پر پانچ سال میں آئے گی ستر سال میں موت آنی تھی پچہتر سال کے اندر آئے گی اسی سال میں موت آنی تھی اسی پر پانچ سال میں آئے گی کوئی امیر کوئی غریب کوئی حاکم کوئی محکوم کوئی ذاتی مکان والا کوئی کرائے کا مکان والا کوئی نہیں بچے گا حضرت بتائیے فارمولا کیا فارمولا کیا ہر کسی کو زندگی کی تمنا ہر کسی کو اس دنیا میں رہنے کی تمنا ارے خبیصو ہو ارے نالائے کو دنیا کا کوئی آدمی کسی مرے ہوئے مچھر کو زندگی نہیں دے سکتا دنیا کا کوئی سائنسدان دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور دنیا کا کوئی طبیب اور دنیا کا کوئی حکیم ہمیں زندگی میں ایک سانس نہ دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے پھر بھی میں کہوں لوگ ٹوٹ پڑیں گے ایک ایسا حلوہ جو بوڑھوں کو جوان بنا دیتا ہے بیچ بیچ کر بڈھے جو ہے اپنی جائیداد کو فروخت کر رہے ہیں اور حکیم کو مالدار بنا رہے ہیں جوان ہونے کی امنگ میں اور جوان ہونے کی امید میں اور میرا اللہ کہتا ہے بڈھے کو جوان بنانے کے حلوے بنانے والے پتی بن گئے اور اگر دنیا میں کوئی طبیب آئے اور یہ کہے کہ میں زندگی کے دو سال تمہارے بڑھا دوں گا اپنی جائیدادیں اپنی پراپرٹیاں کروڑوں ریال ڈالر اس کو دے کر دو سال لینا چاہیں گے اور میرا رب کہتا ہے میرے راستے میں جو مرے گا اسے موت ہی نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہے گا ولا سبھی اموات جو اللہ کے راستے میں مرے حضرت حسین کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مرے حضرت عمر کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مرے حضرت حمزہ کو مردہ نہ کہو ولا تقولوا لمن يقتل سبھی للہ کی اموات زندگی دینے والا موت دینے والا عزت دینے والا ذلت دینے والا امیری دینے والا غریبی دینے والا ہمارے ایک ایک سانس کا مالک ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا مالک وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ایسی ہم زندگانے جاویدانی دوں گا ایسی ہمیشہ کی زندگی دوں گا وہ فارمولا دوں گا کہ جو فارمولے کو اپنائے گا وہ مرے گا ہی نہیں کیا ہے شہادت فی سبیل اللہ آج اس حرامی نے وہ نمونہ دیا ڈھاؤ حدیث کی کتابیں کتنے محدث آپ کو مجاہد ملیں گے آج لوگوں لوگ جماعت میں بڑھ گئے تبلیغی جماعت طالبان کا بھول کر لوگ حرام ہے اس کے لیے دیوبندی جماعت اس کے لیے تبلیغ کا نام گناہ صغیرہ ہے اماموں کی جماعت اس کے لیے چلہ اور چار مہینے گناہ کبیرہ ہے کل حزب بما لدے ہم فری آدمی اپنی جماعت کو بہت کچھ سمجھتا ہے بلکہ سب کچھ سمجھتا ہے کھلے آم سے کھلے دل سے کھلے دماغ سے کوئی جہاد کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کوئی شہادت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کوئی بدر ہنین اور تبو کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کوئی افسر نہ جی کیا وہ جہاد والے بولی صاحب سے تمہارا نہ ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں سو مرتبہ مرے ہوئے ماں کی قسم لے لو مرے ہوئے باپ کی قسم لے لو اگر جہاد کے جین کا نقطہ اگر ہمارے زندگی میں نا صاحب نہ اور قرآن کہتا ہے مانو یہ ہمیشہ کی زندگی ہے لِمَنْ تکون فِي سَبِيلِ اللہ اموات بدری جہادی تھے اوہدی جہادی تھے صحابہ جہادی تھے تابعین جہادی تھے تصوف والے جہادی تھے خانخواہ والے جہادی تھے ابراہیم نقی اور شقیق بلخی یہ تصوف سے تعلق رکھتے ہیں یہ جہادی تھے امام بخاری حدیث سے تعلق رکھتے ہیں یہ جہادی تھے صحابہ حضرت ابو حضرت ابو ہریرا علم حدیث سے تعلق رکھتے ہیں یہ جہادی تھے یہادی گالی نبی کو گالی پیغمبر کو گالی تابعین کو گالی اولیاء کو گالی محدثین کو گالی فقہا کو گالی خانخواہ والوں کو گالی قتل داود جالوتا کلام پاک کا نفظ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کے ساتھ جہاد کیا اگر جہاد گالی تو حضرت داود کو بھی گالی بڑی ہی پڑی حضرت موسا کا ذکر ہے نہیں ہے حضرت ہارون کا ذکر ہے نہیں ہے حرامی میڈیا نے دنیا میں وہ امپریشن دیا کہ اگر کسی خطیب ارے صاحب جہاد کے بارے میں ذکر کرنا اور مجاہدوں کے تذکرے اب تو ایک سیکولر ذہنیت کی نشانی یہ کہ آپ امریکہ کی لینگویج میں بات کریں کہیں یہ داڑھی والے دیش کیا ملتا ہے صاحب خود کش بمباری کر کر کیا ملتا ہے صاحب عراق کو اجاڑ کر ان لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی ناک کٹ گئی سود کھانے والوں سے نہیں کٹی رشوت کھانے والوں سے نہیں کٹی آبرو لوٹنے والوں سے نہیں کٹی مندروں میں رہ کر گرودواروں میں رہ کر آشرموں میں رہ کر بچوں کے ساتھ بلاکار کیا عورتوں کی آبرو لوٹی تمل ناڈو کے ایک مندر کے اندر ایک پجاری برسوں سے وہ بلو فلم بناتا رہا آبرو نہیں لوٹی صاحب الجہاد کا نام لینے سے آبرو لوٹ گئی کتاب الماضی حدیث پڑھنے سے آبرو لٹ گئی میرے اللہ کی قسم یہ امریکی کتوں کا زہر ان انسانوں کے اندر داخل ہو چکا ہے ان مسلمان نہاد مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکا ہے آؤ جی ہمارے انہوں بھی مولی ثابت انہوں بھی عالمی اچھے انہوں بھی بیان کرتے سوچے یہ سب کہاں ہے وہاں پتہ چلے گا جب کفن کی گھاٹیاں لگے گی پتا چلے گا قبر میں جائیں گے پتا چلے گا میدان محشر میں جائیں گے کون جنتی تھا کون جہنمی تھا کون حق کے لیے للکار رہا تھا کون باطل سے ڈرا رہا تھا کون جنت کی دعوت دے رہا تھا پتا چلے گا پتا چلے گا یہ تاثر آج میڈیا نے دے رکھا ہے ہمیں ایک کچھ احباب دہشت گردی کے الزام میں جانتے ہیں ہندوستان کی مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب بلکہ پورے عالم میں پوری دنیا میں یہ جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ کتا ہے اس نے یہ امپریشن دیا یہ تاثر دیا مسلمان دہشت گرد ہے بڑی بڑی دہشت گردیاں خود کرتا ہے بڑے بڑے دہشت گرد پجاری کرتے ہیں بڑے بڑے دہشت گرد جو ہے آشرم میں رہتے ہیں بڑے بڑے دہشت گرد پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوتی ہے دہشت گردی سودے ہوتے ہیں ایم ایل اے کو خریدا جاتا ہے ایم پی کو خریدا جاتا ہے زمیر کو خریدا جاتا ہے ایمان کو خریدا جاتا ہے دھرم کو خریدا جاتا ہے اور وہ جو شپت لی جاتی ہے اس شپت کا جو ہے توہین کی جاتی ہے اس شپت کو خریدا جاتا یہ دہشت گرد نہیں ہے زمین کا گھبلا پل کا گھبلا کتے کے بسکٹ کا گھبلا جانوروں کی غذا کا گھبلا ریلوے ٹریک کا گھبلا بجلی کا گھبلا شکر کا گھبلا نمک کا گھبلا مردوں کے لیے تابوت کا گھبلا اور قبرستان کی زمین کا گھبلا اور اگر بس چلے ان جو ہے مرے ہوئے انسانوں کی ہڈیوں کا گھبلا یہ بھی ہوتا ہے لاوارش لاشیں یہ جو سرکاری مردہ خانوں کے اندر رکھ دی جاتی ہیں وہاں کا اسٹاف جادوگروں کو کالے کرتوت کرنے والوں کو ان کو بلاک کے اندر ان مردوں کو بیچ دے دیتا ہے انتظار کیا کوئی لینے والا نہیں آیا تو فرضی دستاویز بنائے کہ فلاں آدمی اس کا بارش آیا تھا کھانا پوری کی اور ان جادوگروں کو کھوپڑی دے دیا کسی کو ہاتھ دے دیا کسی کو ہاتھ کی ہڈیاں دے دی مرے ہوئے انسانوں کے ہڈیوں کا گھپلا اس دنیا میں اس ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے کوئی انہیں دہشت گرد نہیں کہا ہم امن کی بات کریں ہم شراب کو ختم کرنے کی بات کریں ہم جنا کو ختم کرنے کی بات کریں ہم بھائی چارگی کی بات کرے ہم دوستی کی بات کریں تو اتنا اتنا کہا کہ جہاد جا کر گالی ہو گئی کچھ احباب جیل میں گئے عید الزحا کے موقع پر ہم نے کہا کہ عید کے اندر جانے انجانے مسلی غیر مسلی سب حاضر ہو جاتے ہیں اور بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے مسلح میں عیدگاہ میں خدا جانے اللہ کس کی دعا قبول کر لے گا اس پرچی بنوائی بنوا کر اس کے اندر کہا کہ ان لوگوں کو دہشت گردی کے جرم میں اور الزام میں ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے آج ان کی بیویاں پریشان ہیں عالم میں عید کی خوشیاں ہیں بچیاں شہنائیاں بجا رہی ہیں گھر میں برغ مسلم پک رہا ہے آج ان کے گھروں میں ماتم ہے ہم نے بھیک نہیں مانگی ہم نے ضمانت کے لیے نہیں کہا کہ کسی سرکاری افسر کے سرکاری کاغذات چاہیے کسی کے زمین کے ڈاکومنٹس چاہیے ہم نے سوکھے دو بول مانگے تھے کہا ان کے حق میں دعا کرو اللہ ان کو رہا کر دے یہاں بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ گردا پیدا نہیں ہوا وہ جگر نہیں پیدا ہوا جو میں بیٹھ کر آخری درجے میں دعا تو کر سکے یہ بزدلی کس نے پیدا کی یہ کمینہ پن احساس نہیں صاحب ہمیں ناملے کو دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے سما ان کو بیٹھیں گے پوچھیں گے تمہارا ان سے کیا تعلق ہے تمہارا دعا جو عام نہ کر سکے وہ جہاد کرے گی لوگوں کو کیا سوجی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ دیا لکھ دیا فرانس کے اندر میناروں پر بات چلی ساڑھے سات سو مسجدیں ہیں فرانس میں کم و بیش کچھ زیادہ کچھ کم ہو سکتی ہیں ساڑھے سات سو کی تعداد پکی ہے صرف آٹھ مسجدیں ایسی ہیں جن میں میناریں بتائیے آپ ساڑھے سات سو مسجدوں میں آٹھ ہی مسجدیں مینارے والی ہیں بقیہ ساری مسجدیں بغیر میناروں کی ہیں لیکن یہ مینارا راکٹ لانچر بن کر ان کے سینوں میں یہودیوں کے چبنے لگا یہ مینارا میزائل بن کر عیسائیوں کی شرمگاہ میں گھسنے لگا اس نے ایک رائے عام لی پبلک کی پہلے تو کہا کہ ان میناروں پر پابندی لگنی چاہیے پورے دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ نہیں یہ میناریں مسلمانوں کی سطوت کی شکوت اور شان و شکوے کی اور ان کی عظمت کی اور مسجد کی نشانیاں ہیں ساڑھے سات سو مسجدوں میں صرف آٹھ مسجد ہیں ایسا نہیں کہ آٹھ مسجدوں میں نہیں ہیں بقیہ مسجدوں میں ہیں بقیہ مسجدوں میں نہیں ہیں صرف آٹھ مسجدوں میں کیا تھا ان میناروں میں سوائے اسلام دشمنی کے مسلمان دشمنی کے عالم نے دباؤ ڈالا اور پریشر ڈالا تو انہوں نے رائے عام مالی کہ فرانس کی مسجدوں میں مینارے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے تو چنانچہ حیرت کریں گے نائنٹی سکس پرسینٹ فرانس کی پبلک نے کہا کہ مینارے نہیں ہونے چاہیے کیوں کیا تکلیف تھی ان میناروں سے کیا دیت تھی یہ یہودی دے یہ عیسائی یہ امریکہ کے پجاری انہوں نے اسلام کو ایسی شکل میں پیش کیا کہ آج مینارے بنیں گے کل ان کی عدالتیں سجیں گی کل ان کے قاضی آئیں گے کل طالبان کا کوئی نمائندہ بیٹھے گا یہاں کوئی عورت بے پردہ نہیں جائے گی یہاں شراب نہیں ہوگی یہاں زنا نہیں ہوگا یہاں یاشی نہیں ہوگی ایک ریفریڈم تیار کیا گیا ایک میمو تیار کیا گیا اور عوام کے سامنے میڈیا کے ذریعے یہ پیش کیا گیا یہ مینارا عید کا کانگریٹ کا اور کھمبی اور لوہے لوہے کا نہیں سیمنٹ اور ریت کا نہیں یہ مینارا اسلام کی عظمت اور شان و شوکت کی نشانی ہے اگر یہ مینارا رہے گا تو کل تمہارا زنا بند ہو جائے گا تمہاری شراب بند ہو جائے گی تمہاری بے پردگی بند ہو جائے گی ہم لوگ کو کیا چاہیے شراب چاہیے کباب چاہیے عیاشی چاہیے اسی لیے اگر اسلام کے چہرے کو پیش کیا جاتا اسلام کے حقیقی چہرے کو پیش کیا جاتا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج مسلمان اتنی گھٹیا اتنی زلیل اور اتنی کتے سور سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں کہ اسلام اور غیروں کے درمیان ایک دیوار بنے ہوئے ہیں لیکن اس دیوار کے سوراخ سے اسلام کی کرنیں جو ٹوٹ کر پھوٹ کر ذرا برابر جیسے بند کمرے میں اگر سورج نکلتا ہے تو دروازوں کے جو بیچ میں سہن ہے سوراخ ہے وہاں سے دھوپ کی کرنیں آتی ہیں سورج کی شعائیں آتی ہیں ایسے اس بند دیوار سے ٹوٹ کر بھوٹ کر اسلام کی کرنیں عالم دنیا پر پڑ رہی ہیں تو پاکستان میں تیرا باکسر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے اندر اسلام کے نقشے کو بگاڑا تھا جہاد کو اس نے برا کہا تھا دہشت گردی کہا تھا میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس کا پڑپو ترا ناصر الدین خود اسلام سے متاثر ہو کر اس نے کلی میں طیبہ پڑھ لیا اور پاکستان کے یونیورسٹی میں ایک عالم دین امریکہ کے تشریف لائے تھے اور انہوں نے دین کو سیکھا اور پھر جب امریکہ گئے شکاگو وہاں انہوں نے ایک مسجد کے اندر امامت فرمائی خداوت فرمائی اور پھر ان کے ہاتھ پر پادریوں کی ایک جماعت عیسائی مبلک اور عیسائی راہبوں کی ایک جماعت کس طریقے سے ایمان و اسلام کو قبول کیا میں آپ کو تفصیل کے ساتھ کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا پیش کروں گا یہ چھپ چھپا کر بچ بچا کر اسلام کی کرنیں آ رہی ہیں جل رہے ہیں ہر مسلمان دائی ہو جائے ہر مسلمان مجاہد ہو جائے ہر مسلمان اللہ رسول کا سچا پکا عاشق ہو جائے فیقون الدین و للہ اب پورے عالم کے اندر دین کی صدا سنائی دے گی نہ مندر کا گھنٹا نہ گردوارے کی گرج نہ شلپ اور باطل کی گونج ہر طرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے یہی چیز آپ کو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب سنائی دے گی ہر آدمی اپنی اپنی جماعت کا پرستار ہے پجاری ہے میں دیوبندی میں دیوبندی جیسے گھوڑا گاڑی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑا گاڑی چلانے والا گھوڑے کی آنکھ پر ایک پٹا لگا دیتا ہے وہ لیفٹ رائٹ نہ دیکھے آگے دیکھے مجھے دیوبند کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا حضرت قاسم نانوت بھی نظر آتے ہیں حضرت تھانوی نظر آتے ہیں حضرت امداد اللہ بہاج مجھے پٹا لگا دیا گیا بریلویوں کو پٹا لگا دیا گیا بریلی شریف کا اسے عرس کے علاوہ نظر نہیں آتا اسے قوالی کے نظر نہیں آتا اسے جو ہے پھول کی فاتحہ کے علاوہ اسے ہرے جھنڈے کے علاوہ اور یہ سب کچھ اسی کو دین سمجھتا ہے میں حضرت تھانوی کو دین سمجھ لیا اس نے امام محمد رضا خان کو دین سمجھ لیا غیر مقلد ہے اسے رفع دین کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا جنت ہے رفع دین میں ہے جنت ہے سینے پر ہاتھ باندھنے میں ہے جنت ہے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے میں ہے اور جنت ہے تین طلاق اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا تبلیغی جماعت ہے چلنا ہے چار مہینہ ہے اجتماع ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات یہ نہیں کریں گے قرآن نے چودہ سو تیس سال پہلے کہا کلو ہزم بما لدے ہند فری ہو ہر فرقہ اپنے فرقے سے مطمئن ہے اجتماع چل رہے ہیں ایک صاحب باہر جاتے ہیں آپ ہاں، اجتماع میں نہیں کیا مطلب تم کافر ہو گیا اسلام سے نکل گیا جو اجتماع میں نہیں گیا وہ کافر ہو گیا اس نے اجتماع کو ایسے سمجھ لیا اس نے تبلیغ کو ایسے سمجھ لیا کہ جو گیا نہیں اور حیال حیال البلا چودہ سو تیس سال سے ملک کے چپے چپے میں دنیا کے ذرے ذرے میں اور دنیا کے ہر علاقے میں جے نگر میں صدا ختم ہوئی گروپن پالیے میں گرو پن پالیے میں اذان ختم ہوئی بسم اللہ نگر میں بنگلور میں ختم ہوئی ملباگل میں گل میں ختم ہوئی بولار میں دنیا میں ہمیشہ چوبیس گھنٹے یہ ندا چلتی رہتی ہے حیال حیال الفلاح آجا نماز کی طرف آجا کامیابی کی طرف کبھی کوئی مسلمان کسی نماز بے نمازی کو نماز کے وقت بازار میں دیکھ کر یہ نہیں پوچھتا ارے تو نماز کو نہیں گیا یہ پوچھنا چاہیے ارے مالدار حج کا موسم تو حج کو نہیں گیا ارے امیر تو قربانی کے موسم میں قربانی نہیں دی میں پوچھتا ہوں میں دیومندی دیومند کے سبا کو نہیں گئے تمہیں تبلیغی پوچھتا ہے مرکز کو نہیں گئے تمہیں بریلی پوچھتا ہے اس کو نہیں گئے تمہیں اور قرآن کہتا ہے یا حل اب یہ میں کہوں تو یہاں سے فوراً جانے کے بعد بیڑی منہ میں ہاتھ میں ماچس ابھی یہ کاڑی سلگی نہیں بیڑی تک گئی نہیں نہیں جی تبلیغی نہیں جی انہوں کو سے فرقے کے سمجھ میں نہیں آ رہا کبھی یہ فرقے کے بولتی کبھی میں بتاتا ہوں کون سا فرقہ ہے میں بتاتا ہوں کون سی جماعت ہے قرآن کھولو یا اللہ تجارتی تجارت جی من عذاب علیم ایمان والو آؤ میں تمہیں ایک فرقہ بتاتا ہوں آؤ میں تمہیں ایک جماعت بتاتا ہوں آؤ میں تمہیں ایک کاروبار بتاتا ہوں کاروبار کیا ہے تنجیکم جی عذاب علیم تمہیں عذاب الہی سے نجات دے گا اللہ نے نام لیا تبلیغ کا دیوبند کا بریلی کا مخلط کا غیر مخلط کا حنفی کا شافی کا عربی کا اجمی کا نام لیا اللہ تجارت تنجی کم اداب علیم کیا ہے وہ جماعت کیا ہے وہ فرقہ تؤمنون و رسولی اللہ پر ایمان لے آؤ اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤ فی سبھی اللہ اللہ اللہ کے نبی پر ایمان لا کر اپنی زندگی اس میں لگا دو یہ ہے میرے بیٹے یہ بھائی میرے پارٹی ایمان کی پارٹی ہے یہ یہ نبی کی پارٹی ہے یہ یہ صحابہ کی پارٹی ہے یہ ہم نہیں کہتے فلا جماعت گندی ہے فلا جماعت اچھی ہے جو اس کو مانے اس نے سب کچھ مان لیا جس نے اس کو مان کر چلے لگا لیے دیون کا محدث بن گیا بریلوی کا شیخ الحدیث بن گیا جو اس کو نہیں مانا اس نے کچھ نہیں مانا کوئی پارٹی کچھ نہیں کر سکتی زمانہ آگے بڑھا یہ مخلصوں کی جماعت ہے تبلیغی جماعت اور مخلصوں کی جماعت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی تبلیغی جماعت پورے عالم میں اخلاص کی بنیاد پر راتوں کے رونے کی دعاؤں کی بنیاد پر چلتی ہے اس نے کبھی ظاہری میڈیا کا ظاہری دنیا کا سہارا نہیں لیا آگرہ کو جماعت جائے گی امیر صاحب کہیں گے آپ تاج محل نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دے جائیں گے وہ لوگ وہ دنیا کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے وہ دلی جائیں گے امیر صاحب کہیں گے ہم دین کے لیے آئے لال قلعہ نہیں دیکھ سکتے لال قلعہ نہیں جائیں گے وہ سہارنپور جائیں گے امیر صاحب نے کہا آپ دیوبند نہیں جا سکتے تو دیوبند نہیں جائیں گے یہ مخلصوں کا ٹولہ ہے مخلصوں کی جماعت ہے اب یہ کچھ ناہنجار قسم کے لوگ اس میں داخل ہو گئے کبھی انہوں نے آج بھی نظام الدین مرکز میں جو نماز ہوتی ہے بغیر مائک کے ہوتی ہے وہ ظاہری دنیا کا سہارا ہی نہیں لیا وہ مائک کا تک سہارا نہیں لیتے فونوں میں میسج اجتماع ہے یہ جماعت کے اخلاص کے خلاف ہے یہ بات روڈوں میں بینر اجتماع ہے یہ جماعت کے اخلاص کے خلاف ہے بات مجھے لوگوں نے درخواست کی کہ اجتماع کے بارے میں کہو یہ جماعت کے اخلاص کے خلاف ہے یہ جماعت اخلاص کی بنیاد پر قائم ہوئی یہ جماعت اخلاص کی بنیاد پر رہے گی یہ جماعت اخلاص کی بنیاد پر چلے گی میرے اور کچھ جیسے نہ ہنجاروں سے جماعت نہیں چلتی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑوں و رحمت آپ کی قبر مبارک پر نازل کرے حضرت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اس جماعت کی بنیاد رکھی ہے اور آخا کے اشارے پر جو جماعت بنے دنیا اس کو بگاڑ نہیں سکتی دنیا اس کو نہیں مٹا سکتی اب حضرت بولش نہیں حضرت سلطان شاہ آئے نہیں حضرت مرکز آئے نہیں اجتماع کا تذکرہ نہیں یہ نہ ہم قسم کے کم عقل قسم کے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب اللہ تبارک تعالیٰ صحت و شفا نصیب فرمائے اللہ آپ کا امت پر قائم و دائم فرمائے آپ کی رحمتوں و برکتوں سے اللہ پورے عالم کو مستفید فرمائے اللہ کا جیتا جاگتا زندہ ولی ہے وہ علم کا سر چشمہ ہے کہاں سے لاتا ہے علم کی باتیں ایسے معلوم ہوتا ہے آسمان پھٹا عرش الہی سے اس کے دل میں باتیں لکھا کی گئی ایک ایک بات مینا کے ٹنٹ میں کہتا ہے وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے مستلفہ کی رات میں کہتا ہے عجیب کیفیت ہوتی ہے تبلیغی مرکز میں کہتا ہے عجیب کیفیت ہوتی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر انقلاب جو بپا کیا یہی حضرت والا تھے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کیو ٹی وی کے اندر خانوں کی زندگی کے اندر جو انقلاب بپا کیا یہی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تھے ایک ایک تقریر پر اہل عرب جن کی شان و شکوا والی عظمت والی بلڈنگ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دولت کے اندر ڈوبے ہوئے عیاش حضرت کی تقریر میں ایسے روتے تھے جیسے ان کی ماں کا قتل ان کے آنکھوں کے سامنے ہو گیا لیکن یہ جماعت کا دستور تم کیا جانو جماعت کو حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم جماعت سے کٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم ان کے گشت میں نہیں جاتے ان کے فضائل اعمال میں نہیں بیٹھتے حضرت فرماتے ہیں ہم نے مرکز کے راتوں میں رونے والوں کو نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی ان جیسے کبینوں کو دیکھ کر ہم مرتب ہو چکے ہوتے ہم نے مرکز میں رات میں رونے والوں کو دیکھا ہم نے اس کے لیے مرنے مٹنے والے اور قربانیاں دینے والوں کو دیکھا ایسی ایسی ذلیل حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ جی حالت کے کام کرتے ہیں علامان والحفیظ اخلاص کی بنیاد پر یہ جواب قائم ہے پاکستان کے اندر کرکٹ بورڈ میں کیو ٹی وی کے خانوں کے اندر عرب کے مجمع کو دہلا دینے والی شخصیت ایک وقت وہ آیا کہ پاکستان کے تبلیغی جماعت کے اکابرین نے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب پر پابندی لگا دی حیرت ہو رہی نا سن کر کہ حضرت کی تقریر پر تبلیغی جماعت میں مرکز میں پابندی لگا دی اتنا سننے کے بعد تو کلیجا میرا بھی کام گیا غصہ تو مجھے بھی آیا جو آپ کو اب آ رہا ہے میرے جذبے نے بھی میری غیرت نے بھی مجھے اکسایا کہ یہ غلط کر رہے ہیں لیکن آگے کا جملہ سنیے آگے کا جملہ کابرین نے فرمایا اس لیے پابندی لگا دی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تبلیغ کا کام تاریخ جمیل سے چل رہا ہے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغ تاریخ جمیل کے محتاج نہیں تبلیغ کا کام خدا سے چلتا ہے اتنا تخوا رکھنے والی جماعت اتنی پرہیزگاری رکھنے والی یہ جماعت آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور کون کون سے افراد کے معاملات جن کی نجی زندگی جن کی انفرادی زندگی جن کا امام سے تعلق جن کا علماء سے تعلق جن کا بزرگان دین کے بارے میں سوچنا سمجھنا کیا ہو گیا یہ کلنک ہیں کلنک ہیں جو جماعتیں جو تحریکیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قائم ہوتی ہیں یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں حضرت مولانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بشارت ہوئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اس کام کا حکم دیا یہ میسجز کرنا چھچورا کام ہے یہ امام کو درخواست دینا کہ اجتماع کے بارے میں بولو چھچورا کام ہے یہ بینر لگانا یہ روڈوں میں جانے والوں کو بولنا یہ چھچورے لوگ ہیں چھچورا کام ہے یہ مخلصوں کا ٹولہ ہے اس مخلصوں کے ٹولے پر اللہ کی مدد ہے اللہ کی نصرت ہے دیوبند حضرت مولانا قاسم پی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں بشارت ہوئی آخائے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے پلان ڈالا دنیا نہیں ختم کر سکتی ہمارے سامنے کئی اہم عنوانات تھے امام مہدی حضرت عیسیٰ اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے پیٹرول کا تذکرہ چودہ سو تیس سال پہلے کلام پاک میں کر دیا ہے اور آج لوگ ریسرچ کر کر نکال رہے ہیں اس کا تذکرہ کئی قرض باقی ہیں لیکن جب میں نے کہا ایک بار جو مدرسہ جو ادارہ جو جماعت آخا کے حکم پر خواب کی بشارت پر چلتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آقا آئے دنیا اس کو ختم نہیں کر سکتی دیوبند آقا آئے خواب میں دنیا اس کو ختم نہیں کر سکتی اور تیسری جماعت طالبان ہے ملا عمر مدرسے کے مدرس تھے مدرسے میں پڑھانے والے تھے طالبان کے بانے اسٹوڈنٹس کے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے کے ہیں یہ قرض میرے اوپر باقی رہے گا اور صحیح معنوں میں آپ کو شہادت سے محبت ہے آپ کو آخرت سے محبت ہے آپ کو دنیا میں وہ لوگ جو کھڑی جوانی کے اندر اپنی جان کا نظرانہ اس امت کے لیے پیش کر رہے ہیں ان سے محبت ہے اگر چودہ سو اکتیس ہجری چودہ سو تیس پر ایک دو ہزار دس پورے سال میں کچھ نہ ملے صرف یہی مل جائے کہ طالبان کا وجود کیسے ہوا کیا آخا کی کوئی پیشن گوئی تھی کیا آخا کی کوئی بشارت تھی ہم اس کو باقی رکھیں گے اور کہیں گے طالبان کیوں بنی کس کے اشارے پر بنی کیا دنیا میں اس کا وجود ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں ختم کیا جا سکتا اتنا اشارہ تو ضرور ملا ہے کہ دارلوم دیوبند آخا کے اشارے پر تبلیغی جماعت آقا کے اشارے پر حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ہندوستان کے اندر راجستھان میں اجمیر میں آنا آقا کے اشارے پر اسی طریقے سے اتنا تو سمجھ لو کہ طالبان کا وجود آقا کے اشارے پر ہوا ہے لیکن وہ کیا واقعہ تھا کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا یہ سب تفصیلات میں انشاءاللہ اگلی جمعہ جو ہے آپ کے سامنے عرض کروں گا اور وہ ضروری امور جو عنوان سے متعلق ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ عرض کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے آخرت کی محبت پیدا فرمائے موت سے محبت پیدا فرمائے اللہ شہادت کا مرتبہ رسید فرمائے آمین واخدان الحمد للہ رب العالمین